سامعین کرام ناشر ناصر اعلی اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور مفتی اعظم حضور سراج ملت حضرت مولانا الحاج سید سراج اظہر حضری اللہ علی کی شخصیت سے کون واقف نہیں شہر ممبئی میں آپ کے ذریعے مسلک اعلی اعلیٰ حضرت کی جو ترویج و اشاعت ہو رہی ہے یقیناً وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے جتنا وہ ہو یا دیوبندیت سلح کلیت کا طوفان ہو یا مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے باغیوں کا زور لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ہو یا ٹی وی مووی کی آندھی ان تمام حالات کا اپنی تقریروں کتابوں اور کانفرنس کے ذریعے ڈٹ کر جس نے مقابلہ کیا ہے وہ حضرت سراج ملت کی ذات ہے آپ نہ صرف اپنا بے پناہ وقت ان چیزوں کے لیے صرف کرتے ہیں بلکہ اپنی بے شمار ذاتی رقم بھی ان نیک مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں ممبئی کے علاوہ آپ دیگر شہروں اور ریاستوں میں بھی تبلیغی دورے فرمایا کرتے ہیں اور نہایت خلوص اللہیت کے ساتھ مسل کی اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کرتے ہیں رضا جامع مسجد پھول گلی ممبئی میں آپ امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں اور ہر جمعہ اور دوسرے مواقع پر اپنے ایمان افروز باطل سوچ کتابات سے عوام اہل سنت کے ایمان کو تر و تازہ رکھتے ہیں اور انہیں صلح کلیت کی آندھی سے بچائے رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آپ کی مسجد میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں ان کو ہمیشہ مسلک و مذہب کے معاملے میں مضبوط دیکھا گیا ہے یہ سب حضور سراج ملت کی محنت کا نتیجہ ہے آپ کی سرپرستی میں ممبئی اور ممبئی سے باہر کئی دینی ادارے سنیت کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں ان میں دارالعلوم فیضان مفتی اعظم اور رضوی نوری دارالفتا خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں جو سید ابو الحاشم اسٹریٹ پھول گلی ممبئی نمبر تین میں قائم ہے اللہ تبارک و تعالی حضور سراج ملت کا سایہ عوام اہل سنت خصوصاً مسلمانان ممبئی پر تا دیر قائم و دائم رکھے آمین آئیے اب حضور سراج ملت کا ایمان افروز کتاب سماج فرمائیں سبحان سبحان اللہ اللہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہے خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا دوستو بزرگوں خادہ کے دیوانوں خادہ بظاہر اجمیر میں ہے نا حقیقت میں اپنے غلاموں کے سینے میں خادہ دیکھ رہے ہیں میرے دیوانے یہاں کیا کیا عہد کر رہے ہیں اللہ کا گھر اللہ والے کا ذکر اللہ کے حبیب کا مشن اور اللہ کے پیارے حبیب کے مقدس نائبین کی موجودگی آپ عہد کر رہے ہو قسم خدا کی یہاں جتنے بیٹھے ہیں یہ صرف عہد کرنے کے بعد اس پر قائم رہے قسم خدا کی پانی کی طرح بہ جائے لیکن مفتی بشیر صاحب بولتے رہتے ہیں یار ان کا کام ہے مولانا عبدالحادی کہتا ہے ان کا کام ہے تاج الشریعہ کہتے رہتے ہیں ان کا کام ہے سن لے میرے دوستو ابھی تو مفتی بشیر صاحب نے صرف تنہیدن تن گفتگو فرمائی تھی اتنا نازک وقت آ چکا ہے جس طرح سے غلام محمد قادیانی نے اپنے نبوت کا اعلان کروایا اس کے لیے بڑی لمبی تمہید باندھی تھی اسی طرح سے اس دور میں یہ ظالم خود ساختہ جاہلوں کا امیر کسی باسنت عالم نے اسے امیر نہیں مانا اور نہ اسے بنایا ہے میں سب کی بات نہیں کرتا اس وقت جو ہمارے یہاں علماء بیٹھے ہیں ان میں کوئی ایک دے کہ میں اسے امیر اہل سنت تسلیم کرتا ہوں تسلیم کرتے ہو ارے جب یہ چند علماء نہیں تسلیم کرتے تو ان کے اساتذہ جو ہیں وہ کہاں سے تسلیم اور سارے اساتذہ کے جو اساتذہ اس دور میں تاکہ شریعہ ہیں وہ کیسے اسے تسلیم کریں گے وہ کیسے تسلیم کریں گے وہ ظالم پہلے اس حبیس نے اپنی مجدیت کا اعلان کروایا کتابوں میں آج بھی مجدد لکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد سو قدم آگے بڑھا تو اپنے اوپر سلام کا نظرانہ بھجوا رہا سلام کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے اے میرے محبوب جاؤ اور الجا ستار کو میرا سلام پہنچا دو اب یہ تنہیدی گفتگو ہے اب آگے بڑھتے بڑھتے ایک کتاب ایسی ظالموں نے لکھ ڈالی جس میں امیر اہل سنت مولانا الیاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین کہاں ہے کیوں سو رہے ہو اٹھو تمہارا حق کیا ہے تمہارے اوپر کیا کر رہے ہیں ایک تاکہ شریعہ ہی نہیں جتنے بھی احمد رضا کے وفادار ہیں عالم ہیں وہ اپنے علم کا حق ادا کر اور اگر نہیں تو میدان محشر میں تم ہوں گے اور احمد رضا ہوں گے بشیر صاحب نہیں یہ شیر ناگور مفتی محمد فخر الدین ایک یہ نہیں جو بھی آج ان کی مخالفت میں بولتا ہے ظالم انہیں دھمکیاں دیتے ہو راج ملت کو دھمکیاں آتی رہتی ہے لیکن یاد رکھو کیا دبے جس پہ حمایت شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا بھی ہم تو اس خان رضا کے غلام ہیں جس خان وادے نے ہمیشہ شریعت کی پاسبانی کا حق ادا کیا سرکاریں مفتی اعظم کی ذات ہے سبحان اللہ حرام حرام سے بچنا ارے حرام تو بہت بڑی بات ہے سنت کے خلاف اگر کسی کا کوئی عمل ہو تو وہ ولی نہیں ہو سکتا وہ ولی ولی جنید بغدادی کی بارگاہ میں تیرہ سال رہا خادم جانے لگا سرکار جا رہا کہا کیوں کوئی کرامت نہیں دیکھی کہا ٹھیک ہے جا لیکن جاتے جاتے ایک چیز بتا کوئی عمل میرا شریعت و سنت کے خلاف آیا کہا نہیں کہا یہی تو کرامت کر چلا جائے اللہ ہوا مفتی اعظم کی ذات حال یہ ہے کسی سنی ہوئی بات نہیں بتا رہا ہوں ار سے حامدی ہے علماء کی جماعت ہے سرکار کے کاسانے یا ہم لوگ سرکار کے سرحانے کھڑے حضرت کی طبیعت سخت نہیں تھی سرکار آرام فرما رہے تھے اور اتنے میں حضور ریحان ملت تشریف لاتے ایک صاحب اپنے کو اپنے ساتھ لاتے لائے سرکار کے قریب کھڑا کیا اور سرکار سے عرض کیا کہ حضور یہ سید عبداللہ صاحب بریلی میں آج ہی کلیکٹر بن کر کے تشریف لائے اتنا کہا سرکار نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا جلال میں آ گیا جو بغیر سہارے اٹھ نہیں پا رہے فوراً اٹھ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد وہ کلیکٹر جو پہلی پہلی ہی رات تھی وہ ٹائی پہنا ہوا تھا کیا پہنا ہاتھ کی ٹائی کو پکڑا خوب زور سے اسے جھنجھوڑا کہا ٹائی نکالو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو اس لیے کہ اسلام میں اس کا پہننا حرام ہے جب تک اس میں رہتا ہے وہ ہار ہے اسلام چائے اس نے نکالا کلیکٹر ہے حوالدار نہیں کوئی مولوی صاحب نہیں تھے کلیکٹر شہر کا مالک تھا پوری بریلی کا مالک بن کے آیا رہا ملت سب اسے کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے بول میں اسی لیے تو لایا تھا ملت مسکرا رہے تھے اب اس کلیکٹر نے فوراً رن ٹائنی خالی رکھی کہا سرکار معاف فرما دے اب میرے لیے کیا حکم ہے فرمایا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھایا اور اسی کے بعد ریحان ملت نے فرمایا سرکار غلامی میں قبول کر لیز کر لیا اب آپ اب محبت فرما دیں فرماتے ہیں سید صاحب فقیر کا کچھ نہیں ہے فقیر نے جو کچھ کہا آپ ہی کے نانا کا حکم آپ کو سنا دیا آپ کے نانا کا جو حکم تھا وہ میں نے سنا دیا ہے ہم تو اس کے حفاظت کرنے والے اللہ وہ پھر دعائیں دی سرکار نے بڑی دیر تک دعاؤں سے نوازا پھر چلے جو ایک حرام کو نہ دیکھنا پسند کرتا ہو کیسا شریعت کا پاسوان ہوگا یہ ایسا پاسوان وہی صحیح معنی میں حقیقی معنی میں ہمیں سننا تھا اور آج ہے یہ سن ٹی وی پر آوے بڑے اسٹائل کے ساتھ ہے لگتا تھا کسی فلم کا ڈائریکٹر آ رہا ہے ڈانسر آ رہا ہے اور معاذ اللہ رب العالمین نئی نسل کو گمراہ کر رہا ہے آج مولویوں کی یہ جرت ہو گئی کہ مسجدوں کے اندر ٹی وی ویڈیو لا کر کے فوٹو گرافی ہو رہی ہے اور پیرانے طریقے جا رہے ہیں ہم کسی بھی ایسے پیر کو نہ کل ہم نے مانا تھا نہ آج ماننے کو تیار ہے ہم اس دور میں اسی پیر کو پیر مانتے ہیں جو صحیح مانا ہے کے آلہ حضرت کا بات بزرگوں حرام ہے بہت سے علماء نے قلم چلایا ہمارے ناگپور کے شیر نے بھی قلم چلایا یہ دیکھیے شوائی پیکر کا حکم یہ کیا بولتے ہیں فوٹو اتارنا ہے یہ تو اس میں فوٹو نہیں ہے یہ ایک شعا ہے اس کی ایک جھلک آتی ہے اور چلی جاتی ہے اور اس پر جو ہے جو ہم بمبئی تھے اور مہاراشٹر کے بڑے بڑے ملا بڑے بڑے مقررین مفکرین وہ بھی فیصلے نہیں جائز ہے بڑا کارنامہ ہے ان کا کہ ویڈیو کے ذریعے اسلام پھیلا رہے ہیں سن لو اسلام ویڈیو کے ذریعے نہیں پھیلا اسلام روحانیت سے پھیلا روحانیت سے پھیلا اس کا محتاج نہ کل تھا اسلام میرے اعلیٰ حضرت بریلی میں رہے نہ پاکستان گئے نہ افریقہ گئے نہ جاپان گئے کہیں نہیں گئے مگر آج دنیا کے سب پہ چپ پر امام احمد رضا کا سکا چل رہا کیسے کہا یہ روحانی ہے یہ روحانی یہی روحانی ظالم کہتا ہے یہ تو ایک شعا ہے ایک جھلک ہے بہت سے لوگوں کے قلم بھی گھنس رہے اور قلم ایسے نہیں بکتا ہے کل بھی ابو جہل نے بھی حق کو خریدنا چاہا دولت کی بنیاد پر اور آج بھی خریدا جا رہا ہے اور ان ظالموں نے ان اتاریوں شیطانیوں نے ہمارے جماعت کے بڑے بڑے مولویوں کو ہزاروں روپوں پر خرید لیا ہے چاہے وہ ہماری جماعت کی بڑی درسگاہ کیوں نہ ہو اگر وہ درسگاہ بھی اگر اپنے بزرگوں کے اصولوں سے ہٹ جائے گی تو ہم اس جماعت کو اس ادارے پر شریعت کو بند نہیں کر سکتے پہلے شریعت ہے پہلے شریعت ہے ہم نے اس لیے کہ ادارے شریعت کی پاسبانی کے لیے کھولی جاتی آج وہیں سے یہ فتح جاری ہوں کہ اس کا دیکھنا جائز ہے سیڑھیوں پہ آنا جائز ہے اس سے حرام کہنا غلط ہے بھائی بلکہ اس کو دیکھو سامان ملے گا تمہارے شیر لاک نے قلم اٹھایا اور ایک کتاب لکھ ڈالی شوائی پیکر کا ہو اور اس کتاب کو لکھنے کے بعد اس مجاہد نے چیلنج کیا کسی کے دم میں دم ہو جس کو تم نظرانے دے کر کے جائز لکھوا رہے ہو اس مولوی میں اگر دم ہے تو اس کا جواب دے کوئی جواب نہ دے سکا بڑی فکر ہے ان کو اب تک تو سوچتے رہے کہ بمبئی میں نہ آوے سداج ملت نے بولا ہی لیا اب آپ کے سامنے وہ ہے اور یہ شوائی فیکر بھی ہے مگر آپ جہاں سے سنو گے یہاں سے نکال دو گے اس لیے بہتر یہی ہے میں نے ان سے کہا تھا جب آنا تو مسالہ لے کر کے آنا تاکہ مسالہ قوم تک پہنچے تو یہ بہت کم اچھی تھی سو دو سو ہے بس آپ لے کر کے جائیں گے نا سو عدد ہے صرف اور صرف پچیس روپیہ دیا اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہے یہودی ریال نہیں ہمارے پاس کہیں اور کا ریال نہیں ہے زکات و فطرے کی رقم نہیں یہ تو ایسا فقیر ہے ڈالی صدقہ ہم کو دو زکات ہم کو دو فطرہ ہم کو دو خیرات ہم کو دو جھوڑا بہت بڑا ہے یہ چلتے ہیں نا دو جھوڑے بازو میں اور دو جھولا اوپر میں ایک میں صدقہ دوسرے میں خیرات تیسرے میں زکات اور دوسرے چوتھے میں فطرہ اور سارا مال ہمارے علماء اب تو کھال آ رہا ہے گیارہ مہینہ سنیوں کا کھال کھینچتے ہیں اور بارہویں مہینے میں بکروں کا کھال کھینچ کر لے جاتے ادارے بند ہو رہے ہیں پاکستان میں بہت سارے ادارے بند ہو رہے ہیں سنیوں بمبئی میں بھی ادارے بند ہو رہے ہیں سسکیاں لے رہے ہیں علماء توجہ فرمائے ان کا مکمل بائیکاٹ کریں اگر تاجو شریعہ کے ہو تو شری چلے جاؤ اور کسی کے نام سے جوڑی بڑھتی ہے جھولی بھی بھرے گی احمد رضا سے پیڑ بھی بھرے گا احمد رضا سے وہی اختار سے نہیں اس لیے علماء سے کہوں گا ہوش کی دوا لے لیں ورنہ وہ دن قریب ہے جب مسلوں سے تمہیں ہٹایا جائے گا ہو رہا ہے مدارس سے تمہیں ہٹایا جائے گا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا اس لیے ہوش میں آؤ اور اپنے بزرگوں کا دامن کرم تھام لو تاج تاجریا کے اگر ہو تاج وشریا کے ہو ہاتھ اٹھا دو سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو بہت اب جو لالی پاپ کا زمانہ آ گیا ایک سمیا گراؤنڈ میں لالی پاپ دکھا رہا ہے اب تیسری ایک ہفتے کے بعد یہ آزاد میدان میں بتائے وادی نور اب یہاں بھی لالی پاپ آ رہی ہے اس کے رسول سمجھنے کے لیے سنتیں سمجھنے کے لیے اسلام سمجھنے کے لیے سننے کہنے والے نے کہا ہے کہ وادی رضا کی وہ ہمالا رضا کا ارے جس سے چلے جاؤ دوستو لالی پاس دے رہا ہے کہ آزاد میدان میں چونکہ آزاد لوگ کھڑے ہوتے ہیں اسے نام بدل رہا ہے وادی نور ارے واہ کہیں بھی چلے جا وادی رضا کی نام بدلنے سے مالک نہیں بدلے گا پوری دنیا میں احمد رضا کا نام ہے ملک ملک کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سن پہ آ گئے ہو سکے بٹھا دیا غریب نواز کانفرنس تم سے مطالبہ کرتی ہے اسلام پر قائم رہو اور اسلام کی جو روح ہے روح اسلام جب وہ ختم ہو رہا تھا اس کی پاسبانی احمد رضا نے کی ہے اس مشن پر دیکھا ہے جانے کے بعد آپ کو یہ کتاب لے کر کے جانی ہے پچیس روپیہ دیا کتنا بھلے کم ہو لیکن آج زیادہ ہے یہ دیکھنا ہے کہ ماں چونکہ کم ہے اس لیے زیادہ ہے دیکھتے ہیں کون کون لیتا ہے اچھا آپ یہ بتاؤ ایک طرف شیر ناگپور اور ایک طرف شیر کلکتہ شاعروں کے جب کا امام شیر بنگال اب کون سے شیر کو پسند کروں گا ناگپور بھی ہے تو میں سوچتا یہ ہوں آپ دونوں کو چاہیں گے تو سب سے پہلے جو ہے میں شیر بنگال کو پیش کرنے جا رہا ہوں مگر اس وعدے کے ساتھ ایک آپ سے وعدہ لوں گا کہ مدرسے کے بہت سارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی نیت سے آئے ہیں کہ سن کر کے بھاگ جائیں گے جن کو بھاگنا پہلے بھاگ جاؤ ورنہ میں مسجد کا دروازہ میں تارا لگوا دوں گا آج ہی مولانا جناب اسد اقبال نے مجھے ایک بات بتائی کہ کلکتہ میں ہمارے ایک مولانا علامہ شریف الرحمان صاحب تشریف لائے امام شریف الحسن صاحب شریف الحسن صاحب کا ندوی ماشاء اللہ بڑے زبردست عالم میں تھی بڑا مجمع رہتا تھا ان کے لیے جمعے کی نماز جب آ جاتے تھے تو دروازہ بند کر دیتے تھے تالا کوئی نہیں جا سکتا فرض پڑھو سنن ادا کرو نفیل پڑھو دعا پڑھو سلام پڑھو مسافہ کرو پھر جاؤ ماشاء اللہ تو اگر آپ لوگ ایک بھی مدرسے کا بچہ نہیں اٹھے گا کام محمدیہ کا ہو یا اشرفیہ کا ہو کہیں کا بھی ہو اٹھے گا نہیں بیٹھے رہو گے نا بیٹھے رہو گے اس لیے میاں اس لیے طلبا تم مستقبل کے مفسر ہو بننے والے ہو تم ہی مستقبل کے محدث بننے والے ہو تم ہی مستقبل کے فقی بننے والے ہو اگر سے یہ مزاج اگر تم کو نہیں ملا تو تم بھی کہیں کلی نہ بن جاؤ اور یہ مزاج سن لو قسم خدا کی اگر تمہیں ملے گا بمبئی کی دھرتی پر تو بھول گئی مسجد سے ملے گا لوگ بولتے ہیں یار یہ بھول گلی میں بڑا لفڑا ہے لوگ آتے ہوئے روکتے ہیں لوگوں کو میں نے کہا سنو گلاب کا پھول جو ہے پھولوں کا بادشاہ ہے لیکن اے مولا تو نے اس گلاب کے چاروں طرف کانٹے کیوں رکھے بغیر کانٹے کا کوئی گلاب نظر دکھا دے میرے کو حفاظت کے لیے بڑی نازک چیز ہے یہاں بھی حفاظت ہے ایمان کی حفاظت ہے اس سے رسول ہے غوث و خواجہ کی محبت ہے احمد رضا مفتی یادو کا جان ہے بریلی کی عظمتیں ہے جنت کا جو دروازہ ہے اس کی پہچان کرائی جاتی ہے چاٹے طرف کاتے ہیں برا لگتا ہے مت جانا لوگوں کو تعجب ہوتا ہے یار آج کل یہ بھول گلی میں کیوں نماز پڑھتا ہے چونا بٹی میں نماز پڑھے تو بولے بابا بابا بابا میں نے کہا سر اس کا ایک گرہ کم ہو گیا اس لیے اس کو افسوس ہوتا ہے دوستو بہرحال آپ کے سامنے بمبئی شہر کی دو عظیم ہستیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں سب سے پہلی ذات حضور ملک العلماء سید سفر الدین بہاری خلیف اعلی حضرت کے چہیتے شاگرد حضور مفتی بلال احمد صاحب کے بلا جو الحمدللہ بمبئی کی سرزمین پر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے اور دوسری ذات ہے حضرت علامہ استاد العلماء علامہ مفتی شابان علی صاحب کے بلا نہیں کی صدر الفاظ دل کی ساری برکتیں لے کر حاضر آئے ہیں ایک طرف مفتی